بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وشد اللہ شریق علیہ واشد المحمدَن ابد الصل و علیہ وََََََََََََََََََََ صحاب و بسنته وسنب سنتى عليّہ اما بعد آج کا جو ہمارا موضوع ہے بدعات اور اس کا شريف پوسٹ مارٹم جو سلسلہ ہر پیر کے دن شروع کیا گیا ہے اس میں جو آج کا موضوع ہے وہ ہے کہ بلا ناغا اور بغیر کسی سبب کے ہر دن صلاط فجر میں قنوت کی دعا پڑھنا یہ بدعت ہے قنوت دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو وہ قنوط جو سلاط وطر میں پڑھا جاتا ہے اس کا پڑھنا مصنون ہے اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ زیادہ تر نہیں پڑھتے تھے لیکن یہ بھی آپ سے اس کا ثبوت ہے اور دوسرا جو قنوت ہے قنوت نازلہ قنوت نازلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے مسلمانوں پر تو اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا جو کمزور مسلمان ہیں ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور جو آداء اسلام ہیں ان کی ہلاکت و بربادی کی بدعا کرنا اسے قنوط نازلہ کہا جاتا ہے جب یہ سبب ہو تو اس کا کرنا مصنون ہے اور اگر یہ سبب نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کا کرنا صحیح نہیں ہے لہذا ہر دن بغیر کسی سبب کے اور بغیر ناگا کیے ہوئے سلاط فجر میں قنوط پڑھنا بلا صبح یہ جائز نہیں ہے سنت کے خلاف ہے اور دین کے اندر ایک نئی چیز ہے ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے سعد بن طارق ابن و شیم الجعی ان کی کنیت ہے ابو مالک وہ فرماتے ہیں کہ قال ابی کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا صلی دخل فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان و علی کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ابو بکر و عمر عثمان و علی جو خلفائے راشدین ہیں جن کی سنتوں کو لازم پکڑنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے ان کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی آفاقان و یکنتون فی الفجر کیا وہ فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے تھے فقال تو انہوں نے کیا فرمایا یعنی طارق بن وسیم الز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے بنیا محدث محدت اے میرے بیٹے یہ نئی چیز ہے یعنی یہ بدعت ہے نئی چیز ہے اس حدیث کو امام احمد نے نسعی نے ترمیزی نے ابن ماجا نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے امام البائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ استمرار کے ساتھ ہمارے نبی نے نہ کیا اور نہ ہی خلفائے راشدین نے کیا ہے اور اللہ کے سر کہتی حدیث علیہ کو و سنت الخلفۂ راشدین المادین ابو علیہ بن نواز میری سنتوں کو لازم پکڑو اور جو خلفائے راجدین ہیں ان کی سنتوں کو لازم پکڑو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور دین میں نئی نئی چیزوں سے بچو تو اس لیے یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے ہمارے نبی نے نازلہ پڑھا نازلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والی مصیبت جو آئی ہوئی ہے اس مصیبت سے نجات کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرنا اور واقعہ بہت مشہور ہے دو واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا دونوں ایک ہی مہینے کے اندر سن چار ہجری میں ایک واقعہ یہ ہے جسے رضی کا واقعہ کہا جاتا سن چار ہجری کے اندر جس میں آپ نے صاحب کرام کو بھیجا لوگوں کو نصیحت کے لیے یا دین اسلام کی دعوت کے لیے تو ان لوگوں نے بدہدی کی اور اس طریقے سے ان کو شہید کر دیا ان کو قتل کر دیا اس کے بعد اسی مہینے کے اندر ایک دوسرا واقعہ پیش آیا جو بیر معونہ کے نام سے معروف ہے اس میں ستر صاحب کرام کو آپ نے بھیجا تھا جب آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری طرف کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے کہ ہمیں دین کی تبلیغ کرے دین کی دعوت دیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر قرہ کو جو قرآن کے حافظ تھے عالم تھے ان کو بھیجا ان لوگوں نے بدہدی کی بدہدی کی اور پورے کے پورے صحابہ کو قتل کر دیا ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اوپر پورے ایک مہینے تک بدوا کی پورے ایک مہینے تک اور تمام نمازوں میں فجر میں ظہر عصر مغرب اور عشاء آخری رکعت کے اندر رکو کے بعد آپ نے پورے ایک مہینہ تک ان لوگوں کے اوپر بدعا فرمائی جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے مسرد احمد کے حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر المتابعان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار پیدر پہ ایک مہینے تک قنوت کیا پھر ظہر والعصر والمغرب والعشاء و و ظہر میں عصر میں مغرب میں عشاء میں اور صبح کی نماز میں فی دبر کل سلاطن ہر نماز کی آخری رکعت کے اندر آخر رکعت کے اندر یزا قال سمی اللہ علیہ حمدہ آپ سمی اللہ علیہ حمدہ کہتے تھے من الرکات الخیرہ یعنی آخر رکعت کے اندر ید حی من بنی سلیم بنو سلیم کے کچھ قبیلوں کے اوپر آپ بدعا فرماتے تھے کون تھے وہ اللہ ریل و زکوان و اسیہ وہ مین و خلف ہو ریل زکوان اور اسیہ یہ تین قبیلے ہیں جو بنو سلیم میں سے ہیں ان پر آپ نے بدعا فرمائی اور جو آپ کے پیچھے ہوتے تھے وہ آپ کی بد دعا پر آمین کہتے تھے تو پورے ایک مہینے تک آپ نے بد دعا فرمائی ایسے ہی بخاری کی بھی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے رول اور زکوان اور اس طریقے سے اسیہ یہ جو قبیلے ہیں ان کے اوپر آپ نے بد دعا فرمائی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور انس رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں کہ ان نبی اقنت شہرن کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ایک مہینے تک قنوت پڑھا رعل و ذکوان و اور اوسط اللہ و رسول کی رعل ذکوان اور اسیہ ان تینوں قبیلوں پر آپ بدعا کرتے تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بدہدی کی اور صحاب کرام کو انہوں نے شہید کر دیا علماء تھے باقاعدہ عرا تھے اور آپ نے انہیں دین کی دعوت کے لیے بھیجا اور بدہدی کی راستے میں اور سب کو شہید کر دیا اس واقعے میں بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں ایک بات تو یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں معلوم تھا اگر آپ کو غیب معلوم ہوتا تو آپ یہ جان جاتے کہ لوگ بدہدی کریں گے یہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں اور نہ ہی اسلام لانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے نبی کو غیب نہیں معلوم تھا انہوں نے جو ہے ہمارے نبی نے بھیجا اور انہوں نے بدہدی کی اور تمام صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا اور اس قدر آپ کبیدہ خاطر ہوئے اس قدر آپ رنجیدہ خاطر ہوئے کہ آپ نے باقاعدہ ایک مہینے تک ان لوگوں پر بدوائیں فرمائیں جنہوں نے بدہدی کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی اور دوسری بات جو معلوم ہوئی کہ آپ نے کن کو بھیجا تھا علماء کو بھیجا تھا حفاظ کو بھیجا تھا قرا کو بھیجا تھا قرہ کہتے ہیں جو عالم دین ہو قرآن کا عالم ہو حدیث کا عالم ہو شریعت کا عالم ہو دین کا عالم ہو اسے قرا کہا جاتا تھا پہلی پہلے تو آپ نے ان لوگوں کو بھیجا اس سے معلوم ہوا کہ دین کی دعوت کی تبلیغ کی ذمہ داری علماء کی ہے علماء تبلیغ کریں گے علماء دعوت دیں گے لوگوں کو جو علماء نہیں ہیں وہ لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے وہ دعوت دے سکتے ہیں لیکن بالواسطہ واسطہ ایک بغیر واسطے کی دعوت ہوتی ہے یعنی آپ انہیں بلا واسطہ دعوت دے بلائیں نصیحت کریں امر بالمعروف نہیں منکر کا فریضہ انجام دیں اور انہیں یعنی بتائیں سمجھائیں اور ایک ہوتا ہے بالواسطہ دعوت دینا بالواسطہ دعوت یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس علم نہیں ہے وہ لوگوں کو براہ راست دعوت نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے وہ کیا کرے گا وہ رہنمائی کرے گا کیسی رہنمائی علماء کے پاس بھیجے یا خود وہ پروگراموں میں مدد کرے پروگرام ہوتا ہے اعلان ہوتا ہے اس اعلان اور پوسٹر کو لوگوں تک پھیلائے لوگوں کو بلائے علماء کی کیسٹوں کو ان کی طرف فارورڈ کرے یا اس طریقے سے علماء کے درست بیانات کو لوگوں تک پھیلائے بھیجے یا اس طریقے سے لوگوں کو پروگراموں کے اندر لے کر کے آئے اسٹیج بنائے اور پروگرام ریکارڈ کرے کیسٹیں بنائے ریکارڈ کرے اور ان کو لوگوں کے اندر بھیجے تو یہ بالواسطہ دعوت ہوتی ہے وہ خود دعوت نہیں دے سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے وہ مدد کرے گا تعاون کرے گا جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس نرس بھی ہوتی ہیں کمپاؤنڈر ہوتے ہیں تو ڈاکٹر علاج کرتا ہے لیکن یہ لوگ مدد کرتے ہیں بخار چیک کریں گے اور اس طریقے سے اور کیا کہتے ہیں اور دیگر چیزیں چیک کرتے ہیں کہ ان کا زیادہ کہیں بی پی تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں چیک کرتے ہیں لیکن دوا کون لکھ کر کے دیتا ہے دوا ڈاکٹر لکھ کر کے دیتا ہے وہ جو نرس ہوتی ہے وہ دوا لکھ کر کے نہیں دیتی ہے وہ کمپاؤنڈر دوا لکھ کر کے نہیں دیتا ہے دوا لکھ کر کے کون دیتا ہے علاج کون کرتا ہے جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بھی مدد کر رہا ہے ڈاکٹر کی ایسے ہی جو لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے کتاب و سنت کا جذبہ ہے تو وہ اسٹیج نہ سنبھالیں وہ لوگوں کو دعوت اور تقریر نہ کریں وہ کیا کریں گے وہ علماء کی مدد کریں علما کی مدد کرے علما کے پروگراموں میں لے کر کیا ہے علما کو بلائیں وہ اسٹیج پر علما ہوں ان کی مدد کرے تقریر ریکارڈ کریں ان کی یا اس طریقے سے ان کی خدمت کریں یہ بھی گویا کی دعوت کا ایک ذریعہ ہے اور ایک طریقہ ہے تو آپ نے علماء کو بھیجا تو بہرحال اصل یہ موضوع نہیں ہمارا ہے یہ ضمن یہ بات ہماری آ گئی ہمارا موضوع یہ ہے کہ بغیر کسی سبب کے بغیر کسی عذر کے فجر کی نماز میں صرف دعائیں قنوت کرنا پڑھنا یہ کیا ہے بدایت ہے اور ہمارے نبی نے باقاعدہ پانچوں نمازوں کے اندر کیا ہے صرف فجر کے اندر نہیں کیا لیکن اگر کوئی آدمی صرف فجر کے اندر کرتا ہے اور لگاتار بغیر کسی سبب کے کرتا ہے تو یہ کیا یہ دین کے اندر ایک نئی چیز مانی جائے گی جیسا کہ صحابی رسول طارق بن حسین اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے پانچوں نمازوں کے اندر پورے ایک مہینے تک آپ نے کیا ظہر اثر مغرب عشاء فجر تمام نمازوں میں آپ نے کیا لیکن اور نمازوں میں نہ کرنا صرف فجر کی نماز میں کرنا بال استمرار بغیر ناگا تو دین کے اندر نئی چیز ہے ہمارے بھی نے کیا ایک مہینے تک اس کی ضرورت تھی اور کرنے اور ایک مہینے تک آپ نے کیا اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی آج تو مصیبت مسلمانوں کے اوپر ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے ہے اور اس طریقے سے پریشانی میں ہے وہ ہر جگہ مظلوم ہے وہ مقہور ہیں ستائے جا رہے ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو کیا ہمیشہ ہم نہیں کر سکتے تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ دیکھیے ہمارے نبی نے ہمیشہ نہیں کیا تھا آپ نے ایک مہینہ کیا کیا ایک مہینے کے بعد ظلم مسلمانوں پر ختم ہو گیا تھا یہ سمچار ہجری کا واقعہ نہیں ختم ہوا تھا اس کے بعد کتنی جنگیں ہوئیں کتنا مسلمانوں کو ستایا گیا لیکن آپ نے نہیں کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت پر کیا جائے گا یہ یہ یعنی نہیں کہ لگاتار کیا جائے گا ہمیشہ کیا جائے گا ایسا نہیں ہے ضرورت پر کیا جائے گا اور ضرورت جب یعنی کرنے کے بعد اسے ختم کر دیا جائے گا ہمیشہ یہ دعائیں قروت نہیں پڑھی جائے گی تو اس سے معلوم ہوتا ہے ان تمام باتوں سے کہ یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے اس لیے کہ ہمارے نبی نے سبب کی بنیاد پر کیا تھا اور نمبر دو آپ نے پانچوں نمازوں میں کیا تھا نمبر تین آپ نے صرف ایک مہینہ کیا اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا تھا اس کو چھوڑ دیا تھا لہذا ہمیشہ کرنا کیا ہے یہ بدات ہے امام ابن وسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ لئی سب سننا یہ سنت نہیں ہے اس طریقے سے بن محمد رحمۃ اللہ نے بھی فرمایا کہ یہ سنت نہیں ہے سنت کے خلاف ہے اور بھی علماء نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں اس کے تعلق سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے اور وہ حدیث انس سرضی اللہ عنہ کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا یعنی اپنا عمل بنا لیا کہ ماں زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو فی صلاط الفجر حتی فارق دنیا کہ فجر کی نماز میں ہمیشہ آپ قنوط پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ دنیا سے چلے گئے اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے اندر قنوط کیا جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے تمام محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے امام البائی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ باقاعدہ اس کے ضعف پر محدثین کا اتفاق ہے اور یہ تین طریق سے یہ حدیث آتی ہے اور تینوں طریق کے اندر کسی میں ضعیف راوی ہے کسی میں جو ہے منق الحدیث راوی ہے کسی میں کذاب راوی ہے المہم جو بھی طریق ہے وہ سارے کے سارے طریق کے اندر کوئی نہ کوئی ضعیف اور اور کذاب منق الحدیث یا ایسا راوی جو موضوع روایتوں کو سکا سے بیان کرتا ہو اس طرح کے روایت پائے جاتے ہیں اسی لیے علماء نے محدثین نے اس روایت کے اوپر یہ حکم لگایا ہے کہ روایت ضعیف ہے اتنا ثابت ہے کہ آپ نے ایک مہینہ تک قنوت کیا جیسا خود انس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک قنوط کیا جو صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے جب ایک مہینے کی تحدید کر دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مہینے کے بعد آپ نے چھوڑ دیا تبھی انہوں نے کہا کہ ایک مہینے تک بد دعا فرمائی اور یہ بخاری مسلم اور سنن کی حدیثوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے یہ روایت جو ہے کہ آپ نے زندگی بھر کیا اپنی وفات تک آپ نے کیا تو یہ روایت قطان صحیح نہیں ہے صحیح حدیثوں کے خلاف ہے اور پھر جو قنوت نازلہ جو نام رکھا گیا اس کے بھی خلاف ہے کیونکہ نازلہ اترنے والی مصیبت یا آنے والی مصیبت کے دوری کے لیے اس سے نجات کے لیے دعا کرنا اسے قنوت نازلہ کہا جاتا ہے یہاں ایک سوال کا جواب دے کر اپنی بات ختم کر دوں وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو ہمیشہ فجر کی نماز میں قنوت پڑھتا ہے اور کوئی آدمی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا یعنی کیا وہ بھی قنوط پڑھے گا یا اس کی دعا پر آمین کہے گا تو اس کے بارے میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ امام کی مطابعت ضروری ہے لہذا وہ آمین کہے گا لیکن اس میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ نہیں وہ انتظار کرے گا اور آمین نہیں کہے گا نہ ہی دعا کرے گا جیسے کوئی آدمی مغرب کی نماز سے پڑھنا ہے لیکن عشاء کی جماعت قائم ہے وہ عشاء کی جماعت قائم ہے اب وہ عشاء کی نماز میں داخل ہو جائے گا عشاء کی نماز میں مغرب کی نیت سے داخل ہو جائے گا اور امام کے تین رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جائے گا امام کا انتظار کرے گا جب امام کھڑا نہیں یعنی امام کا انتظار کرے گا جب امام تشود میں بیٹھے گا چار رکعت مکمل کر لے گا جب سلام پھیرے گا تو بھی سلام پھیر لے گا اسی طریقے سے یہاں بھی انتظار کرے گا وہ آمین نہیں کہے گا نہ ہی پیچھے دعا کرے گا کیونکہ یہ دعا کرنا قنوت پڑھنا برابر فجر کی نماز میں ایک نئی چیز ہے ایک دوسری مثال دی جا سکتی ہے دوسری مثال یہ جیسے مثال کے طور پر امام بھول گیا اور چار رکعت پڑھا کر کے پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا مقتدی کو یقین ہے کہ چار ہی رکعت ہوئی ہے تو اس صورت میں اس نے سبحان اللہ کہا مقتدی نے لیکن پھر بھی امام یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تین ہی رکعت پڑھی ہے اور وہ کھڑا ہو گیا وہ ایک رکعت پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں جو مقتدی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ امام کا ساتھ دے وہ بیٹھا رہے کیونکہ پانچ رکعت کی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے اگر وہ پانچ رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جان بوجھ کر کے کر رہا ہوگا اور جان بوجھ کر کے رکعت کے اضافہ کرنا کف یہ لہذا وہ بیٹھا رہے گا کھڑا نہیں ہوگا لیکن سلام بھی نہیں پھیرے گا وہ امام کا انتظار کرے گا جب امام بیٹھے گا اور اس طریقے سے وہ تشود کرے گا اس کے بعد جب وہ سلام پھیرے گا تو امام کے ساتھ سلام پھیرے گا وہی مثال یہاں بھی ہے کوئی انتظار کر لے گا لیکن دعا نہیں کرے گا یا اس طریقے سے امام کی دعا پر آمین نہیں کرے گا خلاصے کلام یہ ہے کہ بغیر ناگا کے بال استمرار اور جان بوجھ کر کے ہمیشہ بغیر کسی سبب کے فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا یہ کیا ہے یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے سننا سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لہذا یہ جب نئی چیز ہے اس کا تعلق دین سے ہے تو اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ابامین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے امین و اللہ خیر و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ